میں اور آپ سب سے یہاں جماعت ہوں کہ اپنے علاقے کا یہ پہلا وہ مدرسہ ہے کہ جس مدرسے میں دین کے ساتھ دنیا چھ تعلیم کو ہم ساتھ لے کر چل رہے ہیں ہمارے اطراف میں بہت سارے مدارس ہیں لیکن ان مدارس کا جہد ہے صرف دینی کورس ہے یہ پہلا مدرسہ ہے کہ جس میں دین کے ساتھ اسکول کو بھی جوائن کیا گیا لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آج کا ہر باپ آج کی ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ دیندار بنے کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ میرا بچہ آوارہ بنے بیکار بنے غلط راستے پہ چلنے والا بنے مجھے مولانا ابوالکلام آزاد علیہ کی ایک بات یاد آتی ہے مولانا نے علی گڑھ یونیورسٹی میں جب آپ وزیر تعلیمات بنے تعلیم منسٹر بنے تھے تو مولانا نے علی گڑھ میں بیان دیا تھا اور بچوں کو یہ کہا تھا کہ بینچز پر بیٹھ کر پڑھنے والے میرے پیاروں کو یہ بینچز پر بیٹھ کر پڑھنے والے میرے پیاروں کو بھی تعلیم لے رہے ہیں اور دیوبند میں پتی پرانی چٹائیوں پر بیٹھ کر بھی کچھ لوگ تعلیم لے رہے ہیں لیکن تمہاری تعلیم اور ان کی تعلیم میں فرق نہیں ہے کہ تمہاری تعلیم سے جو روتی اور دو روتی کے مسئلے حل ہوں گے اور ان کی تعلیم سے قبر اور آخرت کے مسئلے حل ہوں گے سی بات ہے کہ ہر والی ہر باپ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ ہمارا بچہ اصل ہماری قبر بنا ہماری آخرت بنا ایک بچے کے پاس کروڑوں روپے ہو وہ گریجویٹ ہے ٹاپ لیول کا ہے لیکن اس کا اخلاق نہ اس کی کیریکٹر نہیں نے زب میں دیکھو ایک چھوٹی سی عمر میں اللہ نے دنیا میں بہت گھمایا بہت سارے حالات سامنے آئے زامیا کا ایک واقعہ سنا تھا ہماری گجراتی ہے ماں باپ نے بہت پڑھایا اور بچہ امریکہ کی کالج میں جا کر بہت بنا اور بھائی اس کو آگاہ کرنے کی کوشش ہوئی بہت بڑی ہاسپٹل کا اس کو انچارج بنایا گیا باپ کو لکھوا ہو گیا بیٹے کو اطلاع دی گئی بیٹا آیا دیکھ کر چلا گیا پھر لکھوا آگے بڑھا تو غیر انگریز ہوا بیٹے کو اطلاع دی گئی بیٹے کا اس وقت لائف دو پانچ دس دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد باپ کا انتقال قریب تھا بیٹے کو اطلاع دی گئی تو بیٹے نے بتایا کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں کیوں میرا جاب ہے اور میری سیلری کا مسئلہ ہے میں نہیں آ سکتا باپ مر جائے تو نہیں لوگ قدر کرتے اس کے چھ مہینے کے بعد بچہ حاضر ہوتا ہے اس تعلیم دنیا کی کیا کریں گے جو اپنے باپ کے جنازے میں شریک نہ ہوں یہ دنیا کی تعلیم ہمیں نہیں چاہیے ایسی تعلیم سے ہم کو ہے ہمیں اس تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں اور میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں خود میرے ساتھ امریکہ سے گجراتی بڑی اما کا فون مجھ پر آیا دو سال پہلے دعا کے لیے کہ مولانا دعا دعا بہت رو رہی تھی میں نے کہا خالم بتائی اپنے اپراد کیا بتائیے کیا مسئلہ ہے بتایا کہ صاحب میرے بچے نے ایک وائٹ لڑکی سے نکاح کیا ہے اور وہ ہر وقت یہ کہتی رہتی ہے کہ تیری ماں گھر میں پریشانی کا ذریعہ ہے تو اس کو کسی طرح گھر سے نکال اب میں اکیلی ہوں میرا ایک ہی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے نہ کوئی بیٹا ہے اور میں نے اپنے بچے کو بہت اعلیٰ درجے کی تعلیم دلائی دنیا کی تعلیم اب وہ عورت اس کو سمجھا رہی ہے کے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ مجھے پاگل ثابت کیا گیا اور اگلے ہفتے میرا بیٹا مجھ کو مینٹل ہاسپٹل میں رکھ رہا ہے جہاں مجھے پاگل بتایا گیا اور اب مجھے ہاسپٹل میں ڈال دیا پھر اس نے روتے ہوئے یوں کہا کام سا لوگوں کو مقدرہ کر مجھے سب سے بڑا صدمہ یہ ہے کہ میں ہاسپٹل میں جانے کے بعد نماز نہیں پڑھ پاؤں گا قرآن کا مسئلہ ہوگا اس لیے کہ پاگل خانے میں تو یہی حصہ ہے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جب سے میں بتیس سال کے عمر میں میرے شوہر کا انتقال ہوا آج تک میری تحجد نہیں گئی اور میری جائے گی بہت رو رہی تھی میں نے کہا میں تم نے اپنے بچے کو دنیا تو بہت بڑائی نہیں دیکھا اصل میرے بھائی دین ہے اصل دن دیکھو مقدر کی روزی تمہیں مل کر رہے گی یہ اصل فیصلہ ہے اب نہیں دیکھتے کسی کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں تو اس کو یہاں سے نلی چرا دیتے ہیں اور یہاں سے کھانا پہنچا بھائی کیوں پہنچا رہے ہیں کیوں اس لیے کہ ابھی اس کا رسک باقی ہے وہ یہاں سے جا رہا ہے اسی لیے جناب نبی کریم قریبایا تمو ہتھا تستک خوب سن لو کوئی نفس نہیں مرتا خوب سن لو نبی فرما ان نفس لگ تمو تھس تک بل کہا جب تک تمہارا رسک دنیا میں پورا نہیں ہو جاتا میرا آپ کا رزق دنیا میں ہے میرے منہ میں نوالا ہے کوئی چھین نہیں سکتا اور میرا آپ کا رزق نہیں ہے پیٹ کے نوالے کو بھی نکال لیتا ہے ہتھا تس تک ملے سکتا ہے نبی کہتے ہیں کہ جب مقدم کا رزق تمہیں ملنے ہی والا ہے تو پھر تقوی کے ساتھ کیوں رزق نہیں مانگتے اللہ سے کیوں ناجائز طریقہ پر رزق وہ آج میں جو بھی طلب اور رزق تلاش کرنے میں طلب کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کریں اچھا طریقہ حرام طریق نہیں ناجائز طریق نہیں غلط طریق نہیں بہت ملو کس طرح بتبل والے اور بھروسہ اس پر کرو بھائی اللہ حلف کوئی متوقع اللہ توقع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے میں نے ابھی اپنے بیان میں ایک مثال دی تھی میں نے کہا دیکھو ایک پانی کی تنقید ہم نے وہاں پانی کی تنقید بنا دی اس میں پانچ نل لگا ہوا پانی باہر آنے کے لیے پانچ نل تو پانی کتنا آئے گا جتنا اندر میں ہے اتنا ہی آئے گا پانچ نل لگانے سے زیادہ پانی ہوگا نہ اندر کا ہے اتنا ہی پانی باہر آئے گا میں نے یہ انگلینڈ میں ایک مثال دیا ایک نل لگاؤ تو بھی اتنا ہی پانی باہر آئے گا جتنا تنقید میں ہے تو ایک نل سے بھی اتنا ہی پانی ملے گا پانچ لف سے بھی اتنا ہی ملے گا یہ مثال جب سمجھ میں آتے تو سمجھ لو پچاس سورسز میں قائم کر لو انکم کے لیکن ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر ہے اور ایک سورسز میں قائم کریں گے ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر کا ہے اب حدیث سنو اس مثال کے اوپر نبی فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا کو اپنا ہم اور غم بنا لو گے ہائی دنیا ہائی دنیا ہائی دنیا یہاں سے بھی ملے یہاں سے بھی ملے یہاں سے یہ راستہ بھی یہ راستہ بھی اپنا لو یہ بھی اپنا لو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں میں تمہیں دنیا کے حوالے کر کے تمہاری مقدر کی روزی ملے گی مقدر کی اس کا انکار نہیں لیکن تمہاری مقدر کی روزی کو مصیبت میں ڈال دوں گا آنے والی روزی مصیبتوں سے ملے گی اور جب تم ایک راستے سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کر کے اللہ پر بھروسہ کرو گے فرمایا میں تمہاری روزی کو آسانی بتا دوں گا اور آسانی سے تمہیں روزی ملے گی تو بھائی اصل ہے دین اصل ہے دین دنیا اس کے تابع ہے دنیا ضرورت ہے دین مقصد ہے بات یاد رکھنا دین مقصد ہے دنیا ضرورت ہے ہم نے یہ جو مدرسہ جن صاحب نے بھی صاحب نے محنت کی اصل مقصد کے لیے یعنی دین کے لیے لیکن اس مقصد کے ساتھ کچھ ضرورت بھی آ جائے اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں کو ساتھ لیا مقصد بھی یہاں پورا ہو یعنی دین بھی ملے اور ضرورت کے ساتھ ہو یعنی دنیا کی تعلیم بھی ان دونوں کو ساتھ مقصد ضرورت ہے ان دونوں کو ساتھ دیا اور دیکھو ایک روایت ہے فضائل عمل پڑھتے ہو سنتے تو ہونے ہاں فضائل عمل کی تعلیم میں بیٹھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے بہت فائدہ اس میں نیند بھی نکال جائے ذرا دھیان سے سننے کا فضائل عمل کی جب تعلیم ہوتی ہے تو بہت ساروں اوپر سکینت ہوتی ہے تو سکینت اچھی نہیں سننے کا دھیان سے اس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت رکھے بخاری شریف کی وہ روایت ہے وہ روایت ہے نا ہم سرسری پل لیتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اسٹیمر ہے اس کے دو منزلہ ایک نیچے کا ایک اوپر کا نیچے کچھ لوگ ہیں اوپر کچھ لوگ ہیں اب پانی کا نظام اوپر ہے پانی پینے کا جو ہے نا وہ اوپر ہے تو نیچے والے پانی لینے اوپر جاتے ہیں تو اوپر والے ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ لوگ بار بار نیچے سے اوپر آتے ہیں بار بار آ رہے ہیں ان کو غصہ آ رہا ہے اوپر والوں بازوں کا منہ جو ہے ویسے ہی ورم آ جاتا ہے ایک تو بھیڑ کاٹ لے اور ورم آ جائے خچکام کاٹ لے اور جاتا آئے بازوں کا تو ویسے ہی ورم آ جاتا ہے صبح دیکھو تو اتنا بڑا منہ ہوتا ہے معلوم نہیں کیا دس من نیوید پیا ہوا ہے یا کھٹی کڑی پیا ہوا ہے اگر ایسے لڑا تو مجاز مت رکھو ملنے جلنے والا مزاج رکھو ہاں ملنے جلنے والا اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے بڑے اتنے بڑے اتنے بڑے آپ سے بڑھ کر اللہ کے بعد کوئی ہے حضرت ملنے جلنے والا مزاج بہت ملنے جلنے والا ہنستے بھی تھے ہساتے بھی تھے نبی علیہ السلام کبھی امت بنی اگر حضرت ہر وقت غصہ یہ بات صحیح ہے اگر ہر وقت جو ہے مولوی صاحب رونے کی باتیں کرتے رہے رولاتے ہی رہے رولاتے ہی رہے رولاتے ہی رہے اب یہ مجلس ہو رہی ہے رولاتے ہی رہے رولاتے ہی رہے اب بھائی کوئی ڈاکٹر صاحب آ جائے تو وہ سوچنے یار دن بہت مشکل ہے یہاں اپنا چلے جائیں چلو چلا جائے گا کیا دن اس کا نام نہیں دن آسان و سے دن آسان ہے تو نیچے والے اوپر پانی لینے جاتے ہیں تو اوپر والوں کو غصہ آ رہا ہے تو نیچے والوں نے کہا اچھا بھائی ہم پانی تو ہمارے نیچے ہی ہے اس لیے کہ اسٹیمر چل رہا ہے پانی پر ہم ابھی نیچے سوراخ کرتے ہیں تو پانی آنا شروع ہو جائے گا تو اوپر والے اگر نبی علیہ السلام کیسے سمجھا رہے ہیں اوپر والے اگر سمجھدار ہوں گے تو یوں کہیں گے بھائی سمجھ جب چاہے اوپر آ کر پانی لے جاؤ لیکن تم سوراخ نہ کرنا اس لیے کہ سوراخ کیا تو پانی آنا شروع ہو جائے گا پوری کشتی ڈوبے گی تم بھی ڈوبو گے ہم بھی ڈوبیں گے اب یہ ہے حدیث شریف میں نے حدیث کا ترجمہ کر دیا اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں پہلی بات میں آپ کو سمجھاؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سمندر کا سفر نہیں فرمایا یہ علماء میں نے کچھ ایک مرتبہ بھی سمندر کا سفر حضرت نے نہیں کیا دوسری بات اس زمانے میں دو منزلہ کشتی یہ تو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھی اس زمانے میں وہ پردے والی دو منزلہ اوپر نیچے یہ تو ہمارے زمانے میں پچیس منزلہ نے پانچ منزلہ نے آتی اس زمانے میں تو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا اور نبی دو منزلہ کی مثال دے رہے ہیں مولانا علی بیا صاحب نے فرمایا یہی اس کی نبوبت کی دلیل ہے کہ وہاں سے لے کر بول ہے نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ سے لے کر بول رہا اب اس کے بعد نبی علیہ السلام کو مثال دے میں اس حدیث کو آپ کو سمجھا جو یہاں کے اوپر پھر ہوئی نیچے اوپر دو منزلہ ہیں حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں اسی طرح میری امت میں بھی دو طبقے ہوں گے ایک اکنامک طبقہ اور ایک وی آئی پی طبقہ نچلا طبقہ اکنامک اوپر کا طبقہ وی آئی پی وی آئی پی طبقہ کون ہے عزت والا علم والا دولت والا تین طبقے آئے ہیں عزت علم دولت مالدار عزت والے علم والے علم والے چاہے دنیا کا علم ہو چاہے دین کا علم ہو یہ سب وی آئی پی طبقہ ہے اکنامک طبقہ کون ہے جو بیچارہ ذریب ہے عزت میں غریب ہے دولت میں اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں یہ نچلا طبقہ طور طبقہ دلیل ہے عزت نہیں جاہل ہے علم نہیں غریب ہے دولت نہیں یہ نچلا طبقہ یہ نچلا طبقہ رعایتی طبقے کے پاس جا رہا ہے اکنامک والے رعایتی پی کے پاس جا رہا ہے غریب مالدار کے پاس جا رہا ہے تمہیں اللہ نے دیا ہے تمہاری دولت ہمارے بچوں کے لیے خرچ کرو زلیل عزت والے کے پاس جا رہا ہے بھائی تیری عزت کام آ جائے میرے بچے کے لیے سفارش کر دیں تیری سفارش سے میرا کام چلے گا تو زلیل عزت والوں کے پاس غریب دولت والوں کے پاس اور جاہل علم والوں کے پاس جا رہے ہیں تمہیں اللہ نے دین کا علم دیا تمہیں دنیا کا علم دیا تم ہمارے بچوں کو پڑھاؤ اب اگر یہ عزت والا طبقہ یہ دولت والا طبقہ اور یہ علم والا طبقہ جو وی آئی پی ہے وہ منہ چرانے لگے بہت بڑے آگے جا کون تمہیں پڑھائے گا کہاں تمہیں پیسے ملے ہماری عزت سے کھیلنے آ گئے ہم نے نکال دیا ہوں تو نتیجہ کیا ہوگا نبی فرماتے ہیں کہ جیسے وہاں اکنامک طبقہ نیچے سوراخ کرے گا اور پانی آئے گا ہم نے بھی غریب کے بچوں کو دلیل کے بچوں کو جاہل کے بچوں کو نہیں پڑھایا تو یہ بچے گناہوں کا سراغ کریں گے گناہوں کے سراغ کیسے گناہ کسی بچی کا اگوا کرے ناجائز تعلقات قائم کر کے بچے کو اٹھائیں گے اس کے ماں باپ کی عزت کی دہلیاں اڑائیں گے لوگوں کے گھروں میں چوریاں کریں گے ریلوے اسٹیشن پر جا کر جیب کا کیا نمعلوم کیسے کیسے گناہ کریں گے یہ سوراخ کیا گنا ہو اور جب وہاں کشتی میں گناہ کا سوراخ ہوا تو پانی آنا شروع ہوا تو وہ پانی کے آنے سے اکنامک طبقہ بھی ڈوبتا ہے وی آئی پی طبقہ کا بھی ڈوبتا ہے جب یہ بچے گناہوں کا سوراخ کریں گے تو پھر صرف یہ گنہ کار اللہ ہلاک نہیں کرے گا بلکہ اپنے عذاب کی لپیٹ میں وی آئی پی کو بھی ہلاک کرے گا پھر علماء بھی پکڑے جائیں گے پھر ٹیچر بھی پکڑے جائیں گے پھر دولت والے بھی پکڑے جائیں گے پھر علم والے بھی پکڑے جائیں گے پھر عزت والے بھی پکڑے جائیں گے اس لیے ضرورت ہے کہ اوپر کا طبقہ نچلے طبقے کو سنبھال لے اور دونوں علم لیکن خاص دین کا علم اس کو لے کر کے امت کی اصلاح کریں تربیت کریں اسی لیے میں نے آیت کری رابس کی رب کر لگی خلط خلط السان میں نالت پہلی وہی اتری اللہ کے نبی پر پہلی وہی یہ پہلی وہی اور جبریل نے دبا دبا کر کے بہت تکلیف دے کر پھر یہ دو چار پانچ آیتیں دی اس میں نہ نماز کا حکم دیا نبی کو کہ نماز پڑھو پہلی وہی میں نماز نہیں نہ یہ حکم دیا روزہ رکھو نہ یہ حکم دیا زکات دو نہ یہ حکم دیا حج کرو کچھ نہیں اقرا پڑھو علم حاصل کرو علم حاصل کرو اس لیے کہ علم ہوگا تو سب کچھ ہوگا علم نہیں تو کچھ بھی نہیں علم تقوا والا راستہ بتاتا علم خشیت والا راستہ بتاتا ہے علم اخلاق والا راستہ بتاتا ہے علم نماز سکھاتا ہے علم روزہ سکھاتا ہے علم زکات سکھاتا ہے علم کسی سے نہ لڑنے کو سکھاتا ہے علم کسی کو عزت دینا سکھاتا ہے علم توازو سکھاتا ہے علم تکبر سے ہٹاتا ہے علم جھگڑوں سے ہٹاتا ہے علم ایک بہت بڑی دولت ہے اس لیے اللہ نے پہلی وہی میں نبی کو فرمایا اقرا پڑھو اس لیے کہ اگر علم آئے گا تو سب کچھ آئے گا میرے پاس علم نہیں تو میری نماز بھی صحیح ہے میرا روزہ بھی صحیح ہے اچھا پھر عجیب و غریب بات مولانا علی میں ایسا رحمت اللہ علیہ کو بات یہ ہے کہ اقرار کے بعد اللہ نے مقبول ذکر نہیں کیا متعلق تو ہے بسم رب یہ علماء جانتے ہیں بار پہ جا رہے ہیں اس کے بعد متعلق تو ہے جو متعلق ہے ماں سے متعلق لیکن مقرول نہیں پر ہو کیا پر ہو اللہ نے نہیں کہا معلوم صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں دین بھی پڑھو دنیا بھی پڑھو جو چاہے تو پڑھو یہ نہیں کہا یہ کرائم قرآن قرآن پڑھو یہ نہیں کہا ہے یہ نہیں کہا ہے جو چاہے پڑھو دین پڑھو دنیا پڑھو لیکن ساتھ ساتھ فرمایا بسم رب دینی ماحول میں پڑھنا دنیاوی ماحول میں نہ پڑھنا اسلامی معاشرے میں پڑھنا اسلامی سوسائٹی میں پڑھنا اگر اسلامی سوسائٹی میں تم نے پڑھا اور تیرے حفظ قرآن کے ساتھ اگر تو ٹیچر بنا تو تیرے ٹیچر میں یہ قرآن چار چار لگا دے اگر علم دین کے ساتھ تو لائر بنا تو یہ علم دین تجھے سچا لائر بنائے گا اگر ان میں کے ساتھ تو ڈاکٹر بنا ہمارے ایک ڈاکٹر کے انتقال کر گئے میرج ہے سانگلی تو تعلق کا اس بائی پاس کے اسپیشل ڈاکٹر تھے حافظ قرآن تھے اور ان کے کمالات بتاؤں وہ جب آپریشن کے لیے جاتے تھے دن میں تین آپریشن کرتے تھے وہ جب آپریشن کے لیے جاتے تھے تو پہلے دو رکعت نماز پڑھتے اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں سب کچھ تو ہی کرے گا میں تو ایک سبب ہوں اور پھر یاسین شریف کر اور روتی ہوئی آنکھوں سے جاتے اور پھر اس کے بعد آپریشن کرتے ان کی زندگی میں اخیر میں ان جو لکھ کر گئے ہیں انہوں نے بائی پاس کیا ہارٹ کی قریباً بارہ ہزار سے زائد آپریشن کیے ایک بھی فیل نہیں ایک انسان حفظ قرآن کے ساتھ علم دین کے ساتھ ڈاکٹر بنتا ہے اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے ہم نے انگلینڈ کی زمین پر دیکھا حضرت ماں یوسف صاحب مطالعہ دعوت برکار کو منا لیا جنہوں نے دوسرا داولم دیوبند قائم کیا یو کے کی سرزمین وہ داولم دیوبند جب کوئی مدرسہ وہاں نہیں تب اس نے قائم کیا اور جنگ آج انگلینڈ کی زمین پر جتنے فضلہ علماء مدارس کھول کر مساجد کھول کر بیٹھے سب مولانا یوسف صاحب کا فیض ہے چاہے وہ مولانا سلیم خوراک ہو وہ بھی داعل بری کے پاری اور جتنے بارہ اسماعیل سمنی ہو وہ بھی داولم بری کے پاری جنہوں نے جہاں جو داول کھولا وہ سب داولم بری کے کو بلا ہے تو یہ داول وقت ہے حضرت صاحب نے اپنے مدرسے میں اس کے ساتھ جس سی اسکول تک کا پورا نظام اور بارہ تک کی اسکول چل رہی ابھی رمضان میں ایگزام چل رہے تھے میں جب گیا اسکول کے ایسا اور اس کے لیے طلبا کو چھٹی نہیں دی کہ تمہاری چھٹی اٹھائیسویں روزے ہو اور ساتھ ہی کیا اب وہ بچہ جو عالم دین بنا اور علم دین کے ساتھ بارہ پاس ہوا اب وہ مدرسے سے نکلا تو حضرت خود ہی کہتے ہیں اس کی صلاحیت کو دیکھ رہے کہ اب تم یونیورسٹی میں جاؤ تم سائنس لو تم فلا لو تم فلا لو اب یہ مدرسے کا طالب علم جب عالم بنا اور بارہ پاس ہوا اور یونیورسٹی میں جا رہا ہے اور سر پہ امامہ باندھ کر جا رہا ہے اور جبا پہن کر کے جا رہا ہے اور چہرے پر داری ہے نورانیت ہے کتنے ہمارے وہ فضلہ یونیورسٹی میں جانے کے بعد کتنوں کو ایمان کی دعوت دی ان کی شکل لوگوں کے لیے ایمان کا ذریعہ بن گیا بڑی چیز اس لیے میرے بھائی اصل ہمیں دین اور دین کے ساتھ دنیا آ جائے یہ بہت اچھا ہے تو اس نحس کا یہ پہلا ادارہ ہے اب تعالیٰ شان کو اس ادارے کو قبول فرمانی اللہ تعالیٰ دین دگنی رات پر یہاں جو فرمائیں اس میں طرز جو چلے گا وہ بچہ حافظ بھی ہوگا اس کے ساتھ دنیا کی تعلیم کا نظام بھی ہوگا جو بچہ گجراتی میڈیم سے آیا ہے ہم نے یہ سوچا ہے کہ گجراتی میڈیم کے اندر اس کو چلا کر تھوڑا سا انگلش داخل اس لیے کہ گجراتی میڈیم سے آنے والے کو ایک دم اگر انگلش میڈیم میں لیا جائے تو کام نہیں ہو پائے گا پھر نہ قرآن کا رہے گا اور نہ اسکول کا رہے گا اس لیے گجراتی میڈیم سے آنے والے کو گجراتی میڈیم میں چلا کر تھوڑا تھوڑا انگلش داخل کر کے آہستہ سے آگے چل کر میری میڈیم انگلش میں لیا جائے جو میڈیم انگلش سے آئے ہیں ان کو میڈیم انگلش ہی میں چلایا جائے بقدری تو اس کا سلیبس اور نصاب یہاں انشاءاللہ ماہر علماء بھی تشریف لائے ہیں جو لوگ اپنے اپنے علاقے میں مدرسہ چلا رہے ہیں اس طرح کا وہ لوگ بھی آئے ہیں ان سے مشورہ بھی ہے بہرحال یہ اس کے مطابق چلے گا آپ کو ہر مہینے آنا ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ کو ہر مہینے آنا ہے اپنے بچوں کو بڑا المیہ اور افسوس یہ ہے کہ والی مدرسے میں داخل کر کے چلا جاتا ہے سال پورا ہو جاتا ہے کبھی دیکھتا بھی نہیں بہت بڑا مدرسہ مسئلہ کوئی دیکھتے ہی نہیں آپ کو ہر مہینے آنا ہے آپ کو اپنے بچے کا رپورٹ لینا ہے بھائی جب آپ اپنی امانت دے رہے ہیں مدرسے کو تو آپ مدرسے کو پوچھیں گے بھی نا کہ آپ نے میرے بچے کو کیا پڑھایا یہ کتنا آگے بڑھا ایسی بات ہے کہ یہ آپ کی امانت ہے تو اس امانت کے لیے آپ کو آنا ضروری ہے یہ نہیں کہ آپ یہاں حوالے کر کے چھوڑ گئے مر صاحب اگر تمہیں جا تمہارا کام جا ایسا آپ ہر مہینے آئے اس کا رپورٹ ہوگا آپ کو ہر مہینے کا رپورٹ دیا جائے گا اور آپ پھر اپنے بچے کو خود جانچیں کہ میں نے جب چھوڑا تھا تب کیسا تھا اور اس وقت کیسا تربیت میں فرق آیا کہ نہیں تعلیم میں فرق آیا کہ نہیں یہ خود آپ دیکھیں اور پھر آپ کو بھی اپنا رپورٹ دینا ہوگا مدرسے کہ بھائی میں نے میرے بچے کو جانچا الحمد للہ میں نے چھوڑا تھا اس کے مقابلے اب یہ مجھے فرق نظر آیا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے اب ایک بات لذاذت سے آزر کر چونکہ اس لحاظ کا یہ پہلا مدرسہ ہے تجربات ہوتے ہوتے ایک دم سے پہلے دن سے اس کے تجربات نہیں ہو جاتے کام کرنے والوں سے کبھی اتار چڑھاؤ کچھ غلط ہوتی ہوتی یہ آپ کو درگزر کرنا ہوگا معاف کرنا ہوگا کوشش یہ رہے گی کہ آپ کا بچہ دین دنیا مقصود بھی ہے لیکن اس کے ساتھ دنیا کو لے کر کوشش یہی ہے لیکن اس میں اتار چڑھاؤ کچھ ہو سکتا ہے تو اس میں تھوڑا سا آپ کو درگزر کرنا ہوگا اور کوئی مشورہ اگر آپ اس طرح کی بات پائیں تو آپ آ کر کے اس کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق جو مدرسے کے ذمہ دار ہیں آپ ان کے پاس جائیں ان سے محبت کے ساتھ بیٹھ اس طرح کا مسئلہ ہے دیکھو کسی میں عیب نکالنا نقص نکالنا آسان ہے لیکن کام بنانا مشکل ہے ابھی ہمارے مدرسے میں میں وہاں بات کر کے آیا تھے میں نے بچوں کو یہی کہا کہ لوگوں میں ایپ نکالنے والے نہ کام کرنے والے نہ اور میں نے وہ ایک حضرت تھانوی کا لطیفہ سنایا کہ بچے کو پینٹر بنایا اور بہت اچھی ڈیزائن کا ایک خوشنما اس نے ایک ڈیزائن کیا اور اس کو ایک دیوار پر چوراہے پر لگا دیا اور نیچے لکھ دیا اس میں کوئی ایپ نظر آئے تو لکھ دے شام کو وہ شدہ کاغذ جو اٹھایا تو سارا لوگوں نے خراب کر دیا تھا یہاں یہاں ہے یہاں ہے ہے یہاں ہے ہے سارا نقشہ خراب کر دیا باپ سمجھدار تھا باپ نے کہا بیٹا اور ایک ڈیزائن بنا تصویر بنا اور لگا دے چوراہے پر وہیں لگا اور نیچے لکھ دے کہ اگر کسی کو عیب نظر آئے تو وہ اس عیب کو درست کر دے اور اس طرح کی اور تصویر بنا کر کے رکھ دیں اب دوسرے دن دیکھا کہ وہ کاغذ ویسا کا ویسا ہی ہے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا تو باپ نے کہا بیٹے پہلے دن تو نے صرف یہ لکھا تھا کہ اس میں ایپ ہو تو بیان کرے آج تو بنانے کی بات آئی ایپ لگانا آسان ہے کام کرنا مشکل ہے مجھے آپ کو ایک گھر چلانا مشکل ہوتا ہے ایک گھر چلانا مشکل اتنے بڑے ادارے کو لے کر چلنا اس کا اساتذہ ہے طلبا ہے دوسرا ہے سب کو لے کر چلنا ایک مسئلہ ہوتا ہے اس لیے تھوڑا سا اتنا چڑھاؤ نشے فریاد ہوا کرتا ہے تو محبت کے ساتھ اگر کوئی بات ہو تو ہم آ کر کے ملے لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہر مہینے آئیں اپنے بچوں کا جائزہ لیں دینی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے ہر اعتبار سے اور دیکھیں کہ اپنے بچے میں کتنا نکھار پیدا ہو کوشش یہاں کے ذمہ داروں کی رہے گی کہ آپ کو آپ کی اولاد کو کچھ دیں کچھ بنائیں تاکہ وہ امت کے لیے کام کرنے والے اور ملک کے لیے فخر کا ذریعہ بنا ملک کے لیے فخر کا ذریعہ بنا اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بہت قبول فرمائے ہوئی دو کے راجیوں کی ترقیوں سے مالا مال فرمائے آنے والے جو ہمارے بچے ہیں

اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك محمد صلى الله عليه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمت من كل بدر والسلامت من كل اثم لا تدع لنا دم الا غفرت ولا عمد الا فرجت ولا دين الا قضيت ولا مريض الا شفيت ولا مجد الا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا اغفر لي انت الا قضيت يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره توفنا مسلما وعلمنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامه ولا محزومين میں سب مطلب وریشت کلا گن سکو واگل اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما اللہ اس ادارے کو بہت ترقی عطا فرما نظر بد و نظر عداوت سے حفاظت فرما دشمنوں کی نگاہوں سے حفاظت فرما شرارت سندوں کی شرارتوں سے حفاظت فرما آسمی کو حسد سے حفاظت فرما اللہ اس میں پڑھنے والوں کو امن نافع نصیب فرما اللہ اللہ اولیاء نے اپنے کوک سے بڑی محنت کے ساتھ جن اولادوں کو بڑا کیا اللہ ان اولادوں کو فکرے لے کر ان کو بنانے کے لیے یہاں داخل کیا ہے اے اللہ ہم سے بھی کوتا ہی نہ ہو یہاں کے اساتذہ سے کوتا ہی نہ ہو اللہ اس طرح کے اسباب پیدا فرما اللہ بچوں کے سینوں کو کھول دے ان کے دل و دماغ کو کھول دے اللہ بچوں کے سینوں کو کھول دے ان کے دل و دماغ کو کھول دے اللہ ان کو اردو میں نا سے مالا مال فرما دے اللہ جن صاحب نے اپنے والدین کے سارے سوال کے لیے اس عمارت کو بنایا اس مدرسے کو سوچا اس کی ذمہ داری کو لیا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی فکریں کی اللہ ان کے والدین کے بھی محبت فرما اللہ ان کی بھی مغفرت فرما اللہ ان کی بھی درد بلند فرما اللہ ان کو جن لوگوں نے مشورہ دیا ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما ان کو بھی بہترین بدلہ عطا فرما اللہ دیر اور دور کے لیے اس ادارے کو قبول فرما دیر اور دور کے لیے اس ادارے کو قبول فرما باطل طاقتوں سے حفاظت فرما اللہ طاقتوں سے حفاظت فرما اللہ جن لوگوں نے اپنی جاری رقم کو خرچ کیا ہے ان کی امیدوں کو بارآور فرما ان کی امیدوں کو بارآور فرما اللہ ان کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما خصوصاً اس علاقے کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما ان کی جوانی میں برکت عطا فرما اللہ ان کی فیملی میں برکتیں عطا فرما ان کی جائز تمنا و حاجات کو پوری فرما اللہ ہم سب کی بھی ضرورتوں کو دستے غیب سے پورا فرما ہماری حاجتوں کو پورا فرما ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا ان کی فرما بردار بنا تمام طرح کے غلط راست سے ہماری ہماری نسلوں کی ہمارے بیوی بچوں کے اہل ویال کی قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی اے اللہ پورے پوری حفاظت فرما ایمان کو دلانا ایمان پہ موت عطا فرمانا ایمان پہ جلانا ایمان پہ موت عطا فرمانا ایمان پہ جلانا ایمان پہ موت عطا فرمانا اے اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول اے اللہ ان اولیاء کو بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرما دینداری کی توفیق عطا فرما اے اللہ اولاد پر اثرات ماں باپ ہی کے ہوا کرتے ہیں ماں باپ پہلا مدرسہ ہے ماں باپ کا بننا اولاد کا بننا ہے ماں باپ کی نماز اولاد کی نماز ہے ماں باپ کے روزے اولاد کے روزے ہیں ماں باپ کے اخلاق اولاد کے اخلاق ہیں اللہ ان بچوں کے اولیاء کو بھی اللہ دینداری کی دولت سے خوب مالا مال فرما اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم ترین رقم کی